حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے کھلانے اس کے گواہ اور لکھنے والے سب پر لانت فرمائی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار تین سو تینتیس